ابو اسامہ نے کہا میں نے آمد سے سنا انہوں نے عمارہ بن قعقع سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور کہا بقدر کفایت کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو بیالیس